چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائیں بہت بہ چکی اب تو فون کی ہولی بہت لگ چکی ماں بہنوں کی بولی بہت بہ چکی اب تو فون کی ہولی بہت لگ چکی ماں بہنوں کی بولی بہت کر چکے راج ان پہ درندے درندوں سے جا کر انہیں اب چھڑائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائیں نہیں کوئی گھر جس میں ماتم نہیں ہے تو کیوں پھر کوئی ابن قاسم نہیں ہے نہیں کوئی گھر جس میں ماتم نہیں ہے تو کیوں پھر کوئی ابن قاسم نہیں ہے سلامت سماعت ہے سب کی یہاں تو کیوں سنتا نہیں کوئی ان کی صدائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائے وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا وطن ہے وہ کہتے ہیں مسجد اس کا سہن ہے وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا وہ کہتے ہیں مسجد اس کا ہے اگر جسم ہم تو یہ شہرگ ہماری سے بھلا اس کو کیسے کٹائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائیں یہ جنت زمیں پہ ہماری ہے بھائیو ہمارے لیے ہی اتاری ہے بھائیو یہ جنت زمیں پہ ہماری ہے بھائیو ہمارے لیے ہی اتاری ہے بھائیو ہے پھر کافروں کا ٹھکانا کیوں اس میں کہو ان سے جائیں جہنم میں جائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائیں یوں ہی بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا حاصل شیطان کر رہا ہے فرائض سے غافل یوں ہی بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا حاصل شیطان کر رہا ہے فرائض سے غافل خدا کو بھی کلم دکھانا ہے سوچو ہے صدیف گر ہم وہاں منہ چھپائے چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائے یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائے پھر جلد آزاد کشمیر ہوگا اس کے ہاتھوں میں برباد ہوگا پھر جلد آزاد کشمیر ہوگا اس کے ہاتھوں میں برباد ہوگا پھر جلد رحمت کی برسات ہوگی وہاں سے بھی آئیں گی ٹھنڈی آوائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائے یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائے بہت بہ چکی اب تو کی یہ ہونی بہت لگ چکی ماں بہنوں کی بولی بہت بہ چکی اب تو خوکی کی ہونی بہت لگ چکی ماں بہنوں کی بولی بہت کر چکے راج ان پہ درندے درندوں سے جا کر انہیں اب چھڑائے چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائے چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں چلو چل کے کشمیر کو ہم بچائیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ باتیں بنائے